آپ میں اور فارسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے آپ میں اور فارسی جی ہاں ناظرین ہم نے گزشتہ سنڈے کو یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے فارسی میں حروف ملتے ہیں ہمیں الف با فارسی کا لیسن ہم نے کیا تھا اور تھوڑے کنورزیشنل سکلز بھی ہم نے کیے تھے کہ کس طرح سے آپ کو ڈیلی بیس پہ گریٹنگس کرنی تھی جیسا گڈ مارننگ کے لیے صبح بخیر گڈ آفٹرنون کے لیے بعد ظہر بخیر ٹھیک ہے اور شب بخیر یا عصر بخیر تو یہ ڈیلی گریٹنگس تھی کہ آپ کو اگر کوئی ملتا ہے اس اسپیسیفک ٹائم پہ تو وہ کرنا ہوتا ہے اینڈ ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک بھی دیا تھا مختصر سا اینڈ امید کرتے ہیں majority of them have done their homework and کچھ لوگوں کے ہمارے پاس ہوم ورک آئے بھی اینڈ الحمد للہ وا آلموسٹ پرفیکٹ اینڈ جن کی کچھ غلطیاں ہوئے بھی تھیں تو ہم نے انہیں ریکٹیفائی کر کے وی ہیو سینڈ ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں let's discuss previous weeks homework answers okay so ہم نے ہوم ورک میں دیا تھا الف بے and the M T space would be پے تے M T space would be سے فیم اینڈ دین چے ہے خے دال زال ٹھیک ہے یہ ایم ٹی اسپیس ہے اس کا رے نیسٹ وی سینڈ داٹی اسپیس وی سٹ آنسر وڈ بی و next answer would be next answer would be گاف گاف لام میم میم وڈ بی آنسر نون واڈ نیکسٹ وڈ بی امید ہے آپ کے بھی آنسرس یہی ہوگے اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ لیسن پہ آؤں ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کیونکہ گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک تہرانی ڈائلیکٹ پڑھ رہے ہیں which is commonly used in Iran مثال کے طور پہ آپ بلوچستان سے لے کے مشہد تک آپ کہیں پہ بھی جاؤ گے یہ ڈائلیکٹ آپ کو کوئی بھی سمجھ جائے گا اندر important point of this dialect is کہ اس ڈائلیکٹ میں جو قاف کا ساؤنڈ ہے قاف which is equivalent to Q English تو یہ جو قاف کا ساؤنڈ ہے آپ کا گاف پرناؤنس ہوگا ٹھیک ہے جو کیو کا ساؤنڈ ہے وہ جی میں پروناؤنس ہوگا قاف ول بی پروناؤنس ایز گاف مثال کے طور پہ فارسی میں وی وی یوز اغا یس آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ کہتے آگا ایکچوئل میں ورڈ ہے الف قاف الف تو it should be pronounce as آقا پر کیوں آقا پروناؤنس نہیں کرتے ہم لوگ انسٹیڈ وی سے اگا یعنی آپ نوٹس کریں یہاں پہ جو قاف ہے it is converted not in writing but while speaking جو کلوکیل ہے اس میں قاف جو ہے وہ گاف میں بدل جا رہا ہے آقا کا بن گیا آغا ٹھیک ہے نیکسٹ اس اتاغ آپ اس میں نوٹس کر رہے ہو گے کہ اتاغ مینس ا روم الف تے الف قاف تو لکھا تو جاتا ہے اتاق قاف کا ساؤنڈ پرناؤنس ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں یہ ہوگا اتاغ غ ٹھیک ہے گ کا ساؤنڈ پرناؤنس ہوگا مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں داخیغ داخیغ مینس پریسائز نا لکھنے میں کیا ہوگا دال قاف یہ قاف داغیغ لیکن پڑھنے میں گ کا ساؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں شب قدر یا شب ہوئے قدر تو ان لوگ کیا کرتے پتا ہے جو شب ہوئے قدر تو اس میں قدر نہیں کہتے ان لوگ شب ہوئے قدر ٹھیک ہے تو اس میں بھی جی کا ساؤنڈ آتا ہے گاف کا ساؤنڈ آتا ہے تو میک اٹ ویری شیور نہیں تو آپ کہیں جاؤ گے اور کسی سے بات کرو گے جب وہ کی جگہ لکھنے میں کاف یوز کر رہا ہے لیکن پڑھنے میں جو ہے وہ گاف کا پروناسن کر رہا ہے تو یو ول گیٹ کنفیوز کہ ہم نے سیکھا تھا کاف کا لیکن یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کاف کو غاف میں ٹھیک ہے so make it very clear اب جو کا پروننسیشن ہے جو کاف کا گاف میں ہوتا ہے اور گاف کا اکثر وہ کاف میں کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گنچے گنچے تو وونٹ سے گنچے بٹ دے دے ول ول سے سے وٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ گاف کی جگہ پہ کاف لا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میک اٹ ویری کلیئر کہ کی جگہ پہ یوز ہوگا گاف اور گاف کی جگہ پہ یوز ہوگا کاف جیسا اور اس میں کیسا گنچے کا بن گیا کنچے so make it very clear اب جس ٹاپک کو ہم آج پڑھنے والے ہیں وہ ہے سدا ہو کوتا و سدا های بلند سدا های یہ کوتا means the short sounds the short vowels English میں ہم vowels یوز کرتے ہیں نا اے ای آئی او یو تو ویسے ہی فارسی میں بھی کچھ vowels ہے but in Farsi it is not the alphabets it is some signs کچھ سائنس ہے جو الفابیٹس کے اوپر آتے ہیں جنہیں ہم vowels کہتے ہیں تو کوئی vowels پہ جو ہے آواز بلند ہوگی کوئی vowels میں آواز آپ کی دھیمی رہے گی کم رہے گی صداهای یہ صداهای سدا یہ کوتا مینس دا شارٹ واولس اب اس میں آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ تین شارٹ ہیں یعنی سدا کوتا اور یہاں پہ تین لانگ واولس سدا کوتا میں کیا آ رہا ہے آپ کا زبر زیر اور پیش زبر زیر اینڈ پیش لیکن آپ کو کیا کہنا اب یہاں سے آپ کو زبر زیر اور پیش نہیں کہنا ہے بلکہ فرام ناؤ آنورڈس زبر کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے فتحا واٹ ول یو یوز فتحا زبر مینس فتحا فور زیر زیر کے لیے آپ سے آپ کو زیر نہیں کہنا یو ول سے کسرا واٹ ول یو سے کسرا زبر فتحا زیر کسرا نیکسٹ از پیش اب پیش کے لیے اب سے آپ کو پیش نہیں کہنا یو ول سے ایٹ ضمہ واٹ ول یو سے زبر زیر پیش فتحہ کسرہ غمہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سدہا کوتا یعنی شارٹ واولس جس میں چھوٹی ساؤنڈ نکلے گی اور لانگ واولس یعنی کیا الف مد آ آ ای ای او او الف مد یہ اور واؤ یعنی یہ علامات جو ہے یوز کی جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم سادہ ہو یہ کوتا یہ پڑھیں گے یعنی ہمارے شارٹ واولس ٹھیک ہے ٹوٹل ملا کے جو ہے سکس واولس ہو جاتے ہیں شارٹ واولس لانگ واولس ملا کے سکس ہو جاتے ہیں اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوتا تو کیا ہے یہ کوتا میں فرسٹ الف زبر الف زیر اے الف پیش او اے او الف زبر الف زیر اے الف پیش او ٹھیک ہے same will apply to all of the letters جیسا بو آئی ول ریپیٹ بو تا تو سے سو سو چو چو ہا ہا خا خو خ خ خ د د دو د د دو ز ز دو ز ز دو ر ر رو ر ر رو ز ز زو ز غ غ غو فا ف فو فا ف فو قا ق قو قا ق قو كا ك كو كا ك كو گ گ گو گ گ گو لا لے لو لا لے لو ما میں مو ما میں مو نا نے نو نا نے نو وا وے وہ وا وے وہ ہا ہے ہو ہا ہے ہو یا یہ یہ یو یو یا تو یہ تھے ہمارے شارٹ واولز یعنی سدا یہ کوتا یعنی شارٹ واولز جس کی آواز کم میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ تھری ہے آ اے او با بے بو تا تے تو پا پے سا سے سو تو آپ کو ایسا کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہوم ورک میں بھی رہے گا نیکسٹ کمس اس لانگ واولز یعنی صداہائے بلند یعنی آپ کو تھوڑا کھینچنا ہے اسے کیسے آپ کھینچو گے وہ بھی آپ کو بتاتے جیسا مثال کے طور پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ الف مد آ جو یہ کا سائن ہے وہ ای کے ساؤنڈ کے لیے آتا ہے الف مد آ کے ساؤنڈ کے لیے آ جو یہ کا سائن ہے وہ ای اور جو واؤ کا سائن ہے وہ او آ ای او آ ای او ٹھیک ہے الفابیٹ اسٹارٹ کرتے ویل اسٹارٹ فرم الفابیٹ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ویل اسٹارٹ فرام الف سیلف آ ای ای او او آ با با بی بی بو بو پا پی پا پیپ تا تی سا سی سا سی سا جی جوا جی جو چا چی چو چا چی چو ہا ہی ہو ہا ہی ہو خا خی خو خا خی خو دا دی دو دا دی دو زا زی زو زا زی زو را ری رو را ری رو زا زی زو زا زی زو یا جی یا جی ضو سا سی سو سا سی سو شا شی شو شا شی شو سا سی سا سی و زی تا تا زا زی زو زا زی ذو او آئی غی غری غا فی فا فی قا قی قی قو قو قا کا کا کی کی کو کو گا گا گی گی گو گو لا لی لو لا لی لو ما ما می می مو مو نا نی نی نو نو نا وا وا وی وی وو وو ہا ہی ہو ہی ہو یا یا یی یی یو یو تو یہ تھے ہمارے لانگ یعنی یہ بولان ہم نے دو واولس دیکھے ایک ہے شارٹ واولس یعنی چھوٹا پروننسیشن اس کا کرنا ہے اور ایک ہے لانگ واولس یعنی ایک طولانی پروننسیشن کرنا ہے سدا ہا یہ کوتھا اور سدا ہا یہ بولان ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب بات آتی ہے ہمارے کنورزیشن کی تو کنورزیشن میں ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا سلام تو اب کسی کا حال چال آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کیا کہو گے چتوری شوما چتوری آگو یعنی چتوری یعنی ہاو یو آپ کیسے ہو چتوری چتوری چیت تو واو رے یہ چتوری چتوری آگو میں خوب ایستا خوب ہم ٹھیک ہے آپ کو ایسا کہنا ہے یا ہا یو کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حالت چتورے حالت چتورے مطلب آپ کے حال چال کیسے ہاو آر یو سیم میننگ حال اچھے تو رہے ٹھیک ہے چھتوری ہاو آئی یو حال اچھے تو رہے ہاو آئی یو نیکسٹ از خوب ام خوب ام مینس آئی ایم گڈ خوب ام من خوب استم بھی چلے گا یا اور ایک دم کٹ شارٹ کر کے خوب ام سلام اگر شما چھتوری خوب ام یا اگر آپ کو سامنے سے کسی کا سوال کرنا ہے تو حال اچھے تو رہے تو وہ آپ کو ریپلائی دے گا یا خوبی مینس فائن لیکن آپ یاد رکھیے کہ فارسی میں جو ہے وہ everything depends upon your لہجہ آپ کے ایکسنٹ پہ مثال کے طور پہ اگر میں کہہ رہا ہوں خوبی تو means it's all good but اگر میں ایکسنٹ میں کہہ رہا ہوں خوبی تو آپ دیکھیے وہ کوشچننگ میں تبدیل ہو گیا تو یعنی آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کوشچن پوچھ رہے ہو یا صرف اپنا حال چال بتا رہے ہو جیسا میں اگر آپ کو کہنا ہے کہ خوب ہم تو ہم نے سیکھ لیا یعنی I am fine I am good اب اس کے بعد آتا ہے اگر آپ کو نیگیشن میں آنسر دینا ہے نیگیٹو کا آنسر دینا ہے لیکن بتانا ہے کہ آپ خیریت سے ہو تو بد نیستم آئی ناٹ بیڈ بد نیستم ریپیٹ آفٹر می بد نیستم آئی ناٹ بیڈ اس کے بعد بات آتی ہے تھینکس کی ہم اگر تھینک یو اگر کسی کا کرنے جائے تو یہ بات یاد رکھیے پہلا ورڈ یہ ہے سپاس گزارم کیا ہے ورڈ مینس تھینک یو ہم آپ کے لیے یعنی شکر گزار ہے ٹھیک ہے سپاس گزارا دوسرا ورڈ ہے مارسی مرسی also means thank thank you یعنی آپ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہو مارسی آگو مرسی یعنی شکریہ پلیز کے لیے آپ کہتے ہو لطفن کیا کہتے ہو لطفن یعنی پلیز ٹھیک ہے سپاس گزارا مینس تھینک یو یعنی آپ کے شکر گزار ہیں ہم یا مرسی وہ بھی تھینک یو کے میننگ میں آئے گا اس کے معنی میں آئے گا یا خیلی ممنون عزیزان کیا آئے گا خیلی ممنون نونز خیلی ممنون خیلی مینس آپ کسی چیز کے لیے امفیسس کر رہے ہو خیلی زیاد خیلی کم خیلی مینس کسی چیز پہ امفیسس کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو خیلی مینس کسی چیز کے لیے آپ امفیسائز کر رہے ہو اس میں آپ کہو گے خیلی ممنون خیلی کے ساتھ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو مام نون اب دیکھیے میں نے ورڈ یوز کیا مام نون مام نون میں دیکھیے میم میم نون واؤ نون میں نے مام نو نہیں کہا میں نے مام نون کہا مام نون یعنی تھینک یو لیکن اگر میں مام نو کہتا ہوں تو اٹ مینس منع کرنا منع سے ٹھیک ہے مام نو یعنی منع لیکن اگر میں کہتا ہوں مام نون تو اٹ مینس تھینک یو تو ہم نے آج کیا کیا گریٹنگس سیکھے سب سے پہلے تھا چھتوری چھتوری means how you repeat after me چھتوری چھتوری ہاو یو ہے نا پھر اس کے بعد ہال اچھے تھورے حالت چطوره؟ خوبم خوبم اس کے بعد آتا ہے خوبی خوبی مینس فائن اس کے بعد آتا ہے اگر آپ کو نیگیشن میں جواب دینا ہو کہ آپ ٹھیک ہو اس کے بعد کیا آئے گا باد نیستم ریپیٹ آفٹر می باد اب آپ کو تھینک یو کہنا ہے تو کیا کہو گے گزارم یعنی ہم آپ کی شکریہ ادا کرتے سپوز گزارم نیکسٹ از مرسی ریپیٹ آفٹر می مرسی اس کے بعد آتا ہے ممنون ممنون پھر یاد رکھیے گا ممنون نہیں کہنا ہے آپ کو ممنو نو مینس منا ہے منع کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے ممنون کہنا ہے نون ایڈ کرنا ہے آپ کو اینڈ میں ٹھیک ہے ممنون خیلی ممنون ٹھیک ہے it means thanks thanks a lot خیلی ون اے لاٹ صرف آپ ممنو کہو گے تھینک یو لیکن آپ کہو گے خیلی ممنون تو تھینکس اے لاٹ شکریہ بہت بہت تو امید آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ یہ ڈیلی جو سینٹنسز ہم نے اس لیکچر میں سیکھے آپ اپنے فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ آپ فارسی میں بات کرنے کی کوشش کیجئے تب جا کے آپ کے کنورزیشنل سکلز امپروو ہو گئے اور آخر میں بس یہی ہوم ورک ہے کہ ہم نے جو شارٹ واولز اور لانگ واولز کیے ہیں سادہ ہو یہ بلند و سادہ ہو یہ کوتا long vowels and short vowels تو کیا کرنا ہے آپ کو ایک پیج پہ آ اے او با بے بو یہ لکھنا ہے شارٹ واول سدا یا کوتا اور پھر ایک پیج پہ کیا لکھنا ہے آ ای او با بی بو تو یہ ہو گیا آپ کے سدا یہ بلین سدا یہ کوتا و سدا یہ بلین short vowels and long vowels یہ آپ کو ایک ہوم ورک آپ کو دونوں پیج پہ لکھنا ہے اینڈ لکھ کے آپ کو سینڈ کرنا ہے during the week one Islam at the rate Gmail dot com پر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چینل ون کے یوٹیوب چینل پر آپ جائیے اس پوری آپ میں اور فارسی کی آپ کو پلے لسٹ وہاں پر موجود ملے گی آپ اس میں جائیے بکس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھیے زبان فارسی امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگر اس پروگرام کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے ہمارے email I D one Islam at the rate Gmail dot com پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اسی وقت دوپہر میں سنڈے کے دن تب تک کے لیے ہم لیتے آپ سے الوداع مگر دیکھتے رہیے چینل ون شکریہ خدا حافظ